جس میں کسی کام کے ہونے کے متعلق بتایا جاتا ہے کسی کھیل کے ہونے کے متعلق بتایا جاتا ہے یہ پازیٹیو سینٹینس ہے میں نے یہ کام کیا اس نے کھایا اس نے پیا اس نے یہ کام کیا یہ پازیٹو ہے کسی کام کا ہونے کے متعلق بتایا جا رہا ہے یہ ہے پازیٹو تو فیل کے ہونے کو کہتے ہیں جیسے زارا با اس نے مارا یز ریبو وہ مارتا ہے یا مارے گا تو یہ کیا ہے یہ پازیٹو سینٹینس ہے تو کہتے ہیں اس بات یا مثبت نفی یا منفی نفی یا منفی نفی یا منفی کیا فیل کے نہ ہونے کو کہتے ہیں جیسے کہ کا اس نے نہیں مارا لا یزرف وہ نہیں مارتا ہے ٹھیک ہے لا یزرف لا یزرف وہ نہیں مارتا ہے لا یزرف تو وہ نہیں مارتا ہے یا وہ نہیں مارے گا تو نفی کے اندر فیل کے نہ ہونے کو بتایا جاتا ہے اور مثبت کے اندر فیل کے ہونے کو بتایا جاتا ہے اب آپ نے ایک فرق سمجھنا ہے وہ فرق کیا ہے ایک ہوتا ہے امر اور ایک ہے اس بات ایک ہے نہیں ایک ہے نفی اس کو سمجھیے گا دیکھیں جو ہے اس میں کام کا کرنے کا حکم دیا جا رہا کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے نہیں میں کام نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور مثبت کے اندر صرف بتایا جاتا ہے کہ بھی کام ہوا فیل کسی فیل کے متعلق بتایا گیا کہ یہ ہو گیا اس میں کوئی حکم اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کام ہوا ہے یا ہو جائے گا یہ چیز ہے نہیں کے اندر کام نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ کرو اور نفی کے اندر صرف اور صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ کام یا نہیں ہوگا انگلش کے اندر بھی یہی کام ہوتا ہے پھر پوزیٹو سینٹینس ہوتے ہیں ازرٹیو سینٹینس جو ہوتے ہیں ازرٹیو ازرٹیو سینٹینس جو ہوتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے دو اس میں آگے ہم کر سکتے ہیں positive and negative positive and negative وہ ہوتے ہیں ازرٹیو سینٹینس ہیں لیکن اس میں پازیٹو یا نیگیٹو کے اندر وہ ہوتا ہے پھر پوزیٹو ہوگا تو میں کہتا ہوں ہی از ورکنگ وہ یہ کام کر رہا ہے ہی از ورکنگ اور اس کو میں نیگیٹو کرنا تو میں ناٹ لگا دیتا ہوں ہی از ناٹ ورکنگ ٹھیک ہے تو اب یہ کیا ہوگا ازرٹیو ہی ہے لیکن نیگیٹو ہوگا ہی از ناٹ ورکنگ لیکن اگر میں اس کو امپیرٹیو کرنا چاہوں گا تو میں کہوں گا ڈو ناٹ ورک تم یہ کام نہ کرو ڈو ناٹ ورک تو یہ دونوں چیزیں اس بات اور امپیرٹ جو امر ہے یہ دونوں میں فرق ہے عموماً ایسا ہوتا ہے میں نے دیکھا طالب علم اس میں فرق نہیں کر پاتے کہ پوزیٹو کو وہ کی طرح سمجھ جاتے ہیں نفی کو اور نہیں کو ایک سمجھ لیتے ہیں نفی اور چیز ہے نفی اور چیز ہے اور نہیں چیز ہے ان دونوں میں آپ دونوں کو فرق آنا چاہیے آپ کو کہ نفی اور نہیں جو ہے ان دونوں میں فرق ہے آگے یہ تو بات ہوگی یہ سارا وہ تھا آگے فائل کام کرنے والے کو کہتے ہیں فائل فیل ہوتا ہے کام اور فائل کام کرنے والا کام کرنے والا جو سبجیکٹ ہوتا ہے سبجیکٹ سبجیکٹ کام کرنے والا فائل یہ تو کام کرنے والے کو کہتے ہیں فائل مفول کسے کہا جاتا ہے جس پر کام کیا جائے مفول جس پر کام کام کیا جائے اس کو کہتے ہیں مفول مفول جو جس کو کہتے ہیں آبجیکٹ آبول آبجیکٹ جس پر کام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آبجیکٹ ذرا با زعید امرن ذرا با امرن المرن میں نے کل آپ سے بات کی تھی ادھر مارکیٹ پیٹ گوڑی چلے گی اور زید اور امر کا کام بڑا چلتا ہے ذرا با امرن تو جس پر کام کیا جائے گا وہ مقبول کہلائے گا تو ذرا با امرن زید نے امر کو مارا ذرا با امرن یعنی مارا زید نے امر کو تو بھائی مارنے والا کون ہے زید وہ فائل ہے اور پٹائی کس کی ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے امر کی وہ ہو رہی ہے امر کی تو زارابا کیا کہلائے گا زارابا با فیل ہوگا کام جو ہے زارا با فیل ہے وہ ماسی ہے فائل اور جس کی پٹائی ہوئی ہے وہ ہے امر وہ مقبول ہے تو زارابا ضعید امرن میں زید فائل ہوگا فیل ہوگا اور امرن مفول ہوگا ٹھیک ہے تو فائل سبجیکٹ اور فل آبجیکٹ ٹھیک ہے ہے ورب ورب ہوتا کے اندر سبجیکٹ بھی چاہیے ہوتا ہے اور آبجیکٹ بھی چاہیے ہوتا ہے ورب یعنی بات ہے کوئی کام کرنے والا ہوگا تو کام ہوگا ورنہ کوئی کام نہیں کرنے والا نہیں موجود تو پھر کام کیسے ہو سکتا ہے ہر کام کے لیے کوئی کرنے والا ہوتا ہے تو تو یہ ایک چیز چل رہی ہے وائس اوکے ہے کہ نہیں وائس اوکے بتائیے وائس شور تو نہیں ہے اس کے اندر اچھا اب یہاں تک تو ہماری بات ساری مکمل ہو گئی اب یہ تو بات آ چکی تھی کہ جی فائل سیل ساری چیزیں ہو گئی اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کام کرنے والا کون ہے کام کرنے والا کون ہے بعض دفعہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کام کرنے والا کون ہے کام ہو چکا ہوتا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا پتا ہے کہ جیسے زارا با سعید امرن زید نے امر کو مارا تو کام کا پتا ہے کہ کرنے والا کون ہے زید نے پٹائی لگائی ہے امر کی اس میں ہمیں پتا ہے اس میں ہمیں پتا ہے کہ یہ کرنے والا یہی ہے ٹھیک ہے تو اب دوسرا کہ پتہ نہیں اور کس نے میں کہتا ہوں زوری با امرون زوری با امر امر مارا گیا امر مارا گیا یعنی امر کی پٹائی لگی ہے بھائی امر کی پٹائی کس نے لگائی ہے بس کس نے پٹائی لگائی ہے ٹھیک ہے جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی بچہ میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں دوسرے کو وہ مار رہے ہوتے ہیں گٹھلیاں مار رہے ہوتے ہیں گٹھلیاں مار رہے ہیں یا کچھ اس طریقے سے تو ایک بچے کو گٹھلی لگے تو وہ کہے گا کہ میری پٹائی مجھے کسی نے مارا ہے کس نے مارا ہے تو کرنے والا کوئی ہے لیکن پتا نہیں ہے کہ کس نے مارا کس نے مارا کس نے یا چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے کان کے اوپر وہ جا کے بڑے جو ہوتے ہیں ہلکا سا ایک جو ہے وہ ہلکی سی انگلی مارتے ہیں تو کان کے اوپر بچہ پیچھے دیکھتا ہے کہ کس نے کیا ہے میرے ساتھ تو ہوتا کام ہو جاتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا کہ کرنے والا کون اگر کرنے والا کون ہے اور اگر پتا نہیں ہے کہ کرنے والا کون ہے تو ان دونوں میں فرق آ جائے گا ان دونوں میں فرق آ جائے ٹھیک ہے جی تو اب ہم اس کے بارے میں کریں گے کہ جی ہے کیا ایک کہلائے گا سیلے معروف معروف کا مطلب ہوتا ہے مشہور معروف کا مطلب ہوتا ہے مشہور جانا پہچانا معروف ہم کہتے ہیں یہ بڑی معروف شخصیت ہے معروف شخصیت کا مطلب ہے جانی پہچانی شخصیت تو ایک ہوتا ہے فیل معروف اور ایک کہتے ہیں فیل مجہول مجھول مجھول بھائی یہ مجھول آدمی ہے اس کا پتا ہی نہیں ہے کون ہے کون مجھول اس کے بارے میں پتہ نہ ہو جہل سے نا جہل ابو جہل جیسے ہم کہتے ہیں ابو جہل تو مجھول جہالت جس میں پائی جائے ایک ہوتا ہے معروف جس کا پتا ہو مجھول جس کا پتہ نہ چلے تو اب ہم پڑھتے ہیں کہ فیل معروف اور فیل مجھول فیل معروف کیا ہوتا ہے جس میں فیل معروف وہ فیل ہے جس کا کرنے والا معلوم یعنی وہ فیل جس کا کرنے والا معلوم معروف جس کا کرنے والا معلوم تو وہ فیل معروف جیسے ذرا با سعید امر ذرا با سعید دیکھیں ذرا با سید زید نے مارا پتا ہے مارنے والا کون ہے زید ہے تو ذرا با کیا معروف کہلائے گا کیوں اس کا فائل کا پتا ہے تو فیل کا کا کا فائل فائل اگر پتا ہوگا تو کیا کہلائے گا وہ فیل معروف تو ذرا با کیا گا وہ کہیں گے جی یہ فیل معروف ہے کیوں بھائی فائل کا پتا ہے مارنے والا کون ہے وہ زید ہے تو ذرا با سعید زید نے مارا اس میں مارنے والا معلوم ہے وہ اور فیل مجھول فیل مجہول کیا ہوگا وہ فیل ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو مجہول کا کرنے والا معلوم نہ ہو کام ہو گیا ہے کام تو ہو گیا کام ہو گیا لیکن کیا کس نے تو وہ جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو جیسے ضرور امر امر مارا گیا امر کی پٹائی لگائی گئی امر کی پٹائی لگائی گئی لیکن اب اس کو پتا نہیں ہے کہ کس نے مارا کس نے پتا نہیں کس نے امر یعنی امر مارا گیا اب وہ کہتا ہے میرے ساتھ تم نے مجھے مارا تم نے مارا تم نے مارا پتا نہیں ہے کون ہے کون تو یہ گا ضرور مجھول ٹھیک ہے اس کی مثال میں وہ تو پورے طور پہ نہیں آتا لیکن انگلش میں ہوتا ہے active voice and passive voice active voice and passive voice تو پیسو وائس کے اندر ہم کیا کرتے تھے بائی لگا کے پھر اس کے بعد فائل کا ذکر کر دیتے تھے سبجیکٹ کو بعد میں لے آتے بعد میں لے آتے لیکن پیسو وائس میں تو سبجیکٹ کا پھر بھی پتا چل جاتا ہے نا ٹھیک ہے جیسے ہی has done this work has done this work this work has been done by ہم ٹھیک ہے تو بائی ہم آ گیا ٹھیک ہے دس ورک یہ تو اب کیا تھا کہ اس نے یہ کام کیا ہے لیکن جب کام کے متعلق this this work work has has been been done done تو جہاں تک تو یہ مجھول تھا پھر بائی ہم لے آتے ہیں انگلش میں تو پھر پیسے وائس میں پھر بھی سبجیکٹ کا ذکر کر دیا جاتا ہے لیکن پہلے مجھول میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پتہ نہیں چلتا آ کیا جاتا فیل مجھول کیا ہوگا جس کے کرنے والا معلوم نہ ہو جسے زوری و امر امر مارا گیا اس میں معلوم نہیں ہے کہ مارنے والا کون ہے ٹھیک ہے جی یہ دو چیزیں ہوگی کہ اگر فائل کا پتہ ہوگا فائل کا پتہ ہوگا تو وہ کیا کہلائے گا فیلے مارو اگر فائل کا پتہ نہیں ہوگا تو وہ کہلائے گا فیلے مجبور یہ تو تھی بات فائل کے اعتبار فائل کے اعتبار سے تو آگے اگلی چیز ہے آگے جو ہم کریں گے ایک آئے گا فیل لازم ایک آئے گا متعدی فیل لازم اور ایک آئے گا فیل متعدی انگلش کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں transitive verb and intransitive verb transitive verb ہوتے ہیں اور ان ٹرانزیٹو ورب فیل لازم اور فیل متعدد فیل لازم کسے کہتے ہیں ہے جو فقط فائل پر پورا ہو جائے یعنی بات کہ جس کے لیے آپ کو کوئی زیادہ بات نہیں بتانی پڑتی صرف فائل کا ذکر کر دیتے ہیں تو بات آسانی سے ہو جاتی ہے اردو میں بھی ہم بیٹھا بس آپ سمجھ جاتے ہیں بھائی بات پوری ہوگی ٹھیک ہے آپ سمجھ جائیں گے کہ جی بیٹھنے کا فیل ہے تو بیٹھنے سے بات لیکن سے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو صرف اپنی جس کے ساتھ آپ نے کوئی کام کیا اس کے متعلق بھی آپ کو بتانا پڑتا ہے تو فیل لازم کیا ہوگا وہ فیل ہے جو فقط فائل پر پورا ہوگا جیسے جلسا زئی زید بیٹھا زید زید بیٹھا بات مکمل ہوگی آپ سمجھ گئے پوری کی پوری بات آپ سمجھ گئے زہاب امر امر گیا زہاب امر امر گیا دیکھیں بات سمجھ میں آ جاتی امر کیا یہ بات کسی سمجھ میں آ یعنی صرف فائل کا ذکر کر دیا جائے بات سمجھ میں آ جائے گی آگے زیادہ آپ کو جانا نہیں پڑتا لیکن فیل متعدی متعدی متعدی کیا ہوگا وہ فیل ہے جو فائل و مفول دونوں پر پورا ہو یعنی صرف فائل سے بات پوری نہیں ہوتی ہے مقول کا ذکر کرنا اس میں مقول کا تقاضا ہوتا ہے اس کی طرف ذرا با ذرا با زید نے مارا کہیں بات پوری ہوئی نہیں نہیں ایک بات پوری نہیں ہے زید نے مارا اگلی وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے بھائی کیا چیز ماری کس کو مارا یہ آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا ذرا با سعید زید نے مارا بھائی ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی چیز تو ہونی چاہیے جس کو مارنے والا کوئی جس چیز کو بھٹائی ہونی کو کوئی تو کوئی بندہ ہونا چاہیے آپ کہتے ہیں ہزار با زید امرن زید نے امر کو مارا تو دیکھیں یہ زارا با کے کیا کہلائے گا یہ کہلائے گا متعدی اس کے لیے فائل بھی چاہیے اور مفول بھی چاہیے زید ان فائل ہوگا اور امر گا گا مفول کہلائے زارا با امرن زید امران یہ تو اور لیکن جلسہ کے اندر یہ بات نہیں جلسہ کے اندر بات پوری ہو جلسہ کے اندر بات پوری ہو جائے جلسا زید بیٹھا اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے زہاب امر تو پہلے لازم کیا ہوگا پہلے لازم وہ ہوگا کہ جس کے لیے ہمارے پاس صرف اور صرف فائل وہ فیل جس کے لیے صرف فائل چاہیے بات سمجھ میں آ جائے کتنی فیل ہیں لیکن اور متاثر کون سا فیل ہوگا وہ فیل جو جو دو چیزوں کرے فیل کا بھی تقاضا کرے اور مفول کا بھی تقاضا کرے فائل کا بھی تقاضا کرے اور مفول کا بھی تقاضا کرے تو کیا کہلائے گا فیل متعدی ذرا باز امرا تو آپ سے کوئی پوچھے گئی جلسہ کیا ہے تو آپ کہیں گے جلسہ فیل لازم ہے تھا صحابہ کیا ہے آپ کہیں گے لازم ہے یہ فائل تو پوری نہیں ہوتی ہمیں بھی چاہیے ہوتا ہے تو ایک یہ بات بھی ہوگی مکمل آسان ہے کہ مشکل ہے آسان ہے کہ مشکل ہے میں تھوڑا سا تیز چل رہا ہوں یہ نو آپ کہیں کہ جی جی آپ بہت ہاں، لے کے چل رہے ہیں میں یہ چاہ رہا ہوں آپ لوگ اس کے وقت ساتھ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو دیکھیں بڑی آسان آسان چیزیں ہیں مشکل نہیں ہے یہ اب وہی بات آ گئی first person second person third person دیکھیے میں آپ سے ہمیشہ جو بات ایک ارت کرتا رہتا ہوں وہ کیا ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر آپ زبان سیکھنا چاہتے ہیں نا تو آپ کسی بھی زبان کی ایک زبان کی گرامر مہارت پیدا کر لیں ٹھیک ہے تو گرامر آپ ایک کسی زبان کی گرامر کے اوپر آپ عبور حاصل کر لیں ٹھیک ہے تو پھر اس میں ہاں یہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ شاء اللہ لازم اور فیل متعدی کا فرق میں انشاءاللہ بتاؤں گا ابھی تو آپ صرف ابھی تو اسٹارٹنگ میں ہیں ابھی تو اسٹارٹنگ آہستہ آہستہ انشاءاللہ اللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ سمجھیں گے خود بہت سمجھیں گے یہ فیل ہے یا متعدی ہے لازم ہے یا متعدی ہے لیکن اس کے لیے تقریباً کوئی چھ یا سات مہینے ضرورت ہوں گے چھ یا سات مہینے میں نے پچھلے سال تکرار ساتھیوں کو کروایا تھا فیل لازم کا ترجمے میں کیا کیا جاتا ہے فیل لازم کے اندر اور متعدی کے ترجمے میں کیسے فرق آتا ہے تو اجرا کے جو ساتھی تھے اجرا کے اندر تو ایک گرامر آپ سیکھ لیں ایک گرامر آپ سیکھ لیں آپ باقی ساری گرامر سیکھ لیں ایک گرامر کو آپ لیں کسی بھی چیز کے اندر اس طرح جو میں نے انگلش کے حوالے سے کل بات کی first person second person third person ہوتے ہیں نا انگلش کے اندر first person second person third person third person جو غائب ہوتا ہے سیکنڈ پرسن جو سامنے موجود ہے فرسٹ پرسن انسان خود ہوتا ہے جو خود ہے وہ فرسٹ پرسن ہے سیکنڈ پرسن سامنے اور تھرڈ پرسن غائب ہے ایسے ہی عربی کے اندر میں نے بتایا تھا غائب ہوگا حاضر ہوگا اور متکلم متکلم متکلم متکلم کیا تھرڈ پرسن حاضر سیکنڈ پرسن اور متکلم فرسٹ پرسن تو اب ہم آگے چلتے ہیں غائب کے حوالے سے غائب وہ ہے کرتے وقت موجود نہ ہو غائب وہ ہے جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو جسے بات نہ کی یعنی جو ہے نہیں انگلش کے اندر کیا ہوتا ہے ہی اٹ وغیرہ استعمال کرتے کہتے ہیں ہی اٹ ہی اٹ یا نام بھی استعمال کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے نام بھی کیا ہوتا ہے یہ کسی کا نام استعمال کرنا نام کسی کام کے متعلق بتاتے ہوئے نام استعمال کرنا یہ بھی کیا ہوتا ہے تھرڈ پرسن کی نشانی تھرڈ پرسن ہاں تو اس کو تو یوگ مطلب کہنا چاہیے یو نام استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے مثلا کہتے ہیں سلیم از اے گڈ بوائے تو سلیم جو ہے اس کا مطلب سلیم بھی کیا ہوگا نام بھی تھرڈ پرسن کی اس ہوگا تو غائب وہ ہے جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو حاضر وہ ہے جس سے بات کی جائے یو تم کلر اسٹپ اور متکل بات کرنے والے کہتے ہیں ہیں میں استعمال کرتے آئی بی استعمال کرتے ہیں انگلش کے اندر آئی اور بی تو متقل غائب حاضر اور متقل یہ تو بات تھی پرسنس کے اعتبار سے اسی طرح ہی جیسے انگلش کے اندر ہوتا ہے سنگولر پلورل سنگولر پلورل جو ہے لیکن عربی ایسی زبان ہے عربی ایسی زبان ہے کہ اس میں صرف واحد اور جمع نہیں ہوتے اس میں جیسے اردو کے اندر بھی واحد اور جمع ہوتا ہے عربی کے اندر واحد ہوتا ہے تسمیا ہوتا ہے اور ہے واحد تسمیا اور جمع یعنی واحد ایک کو کہتے ہیں تسمیا دو کو کہتے ہیں تسمیا دو کو کہتے ہیں تسمیاں دو کہا جائے گا اور جمع دو سے واحد تسمیا دو اور جمع دو سے زائد جو وہ جمع کہلائے گا اردو وغیرہ میں کیا ہوتا ہے اردو میں ایک کے بعد ایک سے زائد ہوگا ٹھیک ہے ایک سے زائد کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جی جمع ایک سے وہ ہوتا لیکن عربی کے اندر دو جمع نہیں شمار دو تشمی شمار ہو تین سے زائد جمع شمار متکلم کیوں پڑھ رہا ہوں متکلم کیوں نہیں پڑھ رہا اس کا تعلق بھی سچ کے ساتھ ہے متکلم میں نے کہا نا متکلم پڑھنا ہے متکلم نہیں پڑھنا یہ کیوں یہ سچ کے ساتھ ہے انشاءاللہ یہ اب پڑھیں گے انشاءاللہ جب باب آئے گا تو پھر تکلم تکلم فاؤ متکلم تو بات کرنے والے کو کہا گیا تو واحد ایک کو تسمیا دو کو اور جمع دو سے زائد ہوتا ہے جمع دو سے زائد جو بھی ہوگا وہ جمع کہنا یہ اتنی بات تو یہ ہوگی آگے ہم چلتے ہیں سب سے اب امپورٹنٹ ایک بات آ رہی ہے اب اس کے لیے آپ لوگوں نے تیار رہنا ہے ان شاء اللہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی لیکن اس کے لیے آپ لوگوں نے تیار رہنا ہے بالکل اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے جو ساتھی نہ ہوں ان کو بھی تکرار لازمی بات کروانی یہ بہت امپورٹینٹ ہے عربی کی آپ ڈکشنری دیکھیں گے لغت کہا جاتا ہے کہ یہ لغت دیکھیں گے آپ تو وہ اس کے لیے یہ چیز بہت امپورٹینٹ ہے لغت دیکھنے کی جیسے انگلش کی یا اردو کی ہم دیکھتے ہیں تو ہم تو سیدھا سیدھا بس دیکھ لیتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے مثلا میں نے کسی کوئی لفظ دیکھنا ہے تو میں اسٹارٹنگ میں دیکھ لوں گا جی اگر کوئی لفظ اسٹارٹ ہو رہا ہے جی مثلا میں نے کوئی دیکھنا ہے جی کسی بھی کوئی ورڈ کہ جی میں کہتا ہوں جی لائن لائن لائن میں میں نے دیکھنا ہے تو ڈکشنری میں جا کے ایل کو تلاش کروں گا پھر آئی اور پھر او وغیرہ اس میں کروں ایل اور آئی کو دیکھ کے میں لائن کی طرف پہنچ جاؤں گا لیکن ابھی میں ایسا نہیں ہوتا عربی کے اندر وہ یہ نہیں کرتے کہ جی اسٹارٹنگ کے ہی بس وہ بتا جائے وہاں پہ ڈکشنری یہ کرتے ہیں کہ وہ عربی والے فرق کرتے ہیں کہتے ہیں یہ حروف اصلی ہے یہ حرف زائد ہے حرف اصلی ہے حرف زائد ہے تو اس کو حرف اصلی جو کہلاتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا مادہ اس کی یعنی بیس کیا ہے بیسکس کیا ہے اس کے اندر جو اصل وہ ہیں اس کا مادہ کیا ہے وہ اس مادے کو دیکھ کر پھر اس سے ہم ڈکشنری دیکھتے اس کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ ہر اصلی کو کیسے پہچاننا ہے اور ہر زائد کو کیسے پہچاننا ہوتا ہے یہ آپ کی وہ ہوتی ہے اسی سے آپ مادہ نکال سکتے ہیں یہ اس کا مادہ ہے یہ اس کے اندر اصل چیز ہے ٹھیک ہے وہ اتنا کوئی مشکل نہیں ہے پریشان نہیں ہونا کہ جی مشکل نہیں ہوگا آپ اس کے اندر سے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جی آپ اسٹارٹنگ سے دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں جی اچھا اس کے شروع میں یہ آ رہا ہے جیسے کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ جی افال افال ٹھیک ہے یا ازرب ازرب ازرب ازرب ہے کا مطلب ہے کہ تو مار ازرب اب آپ کہتے ہیں ازرب کا میں ترجمہ دیکھوں کہ ترجمہ کیا ہے عرب لغت کے اندر ازرب اب آپ اگر اردو ہوتی یا انگلش ہوتی تو اس کے اندر کیا کرتے آپ کہتے ہیں جی شروع میں حمزہ آیا ہوا ہے اب الف میں کیا فرق ہوتا ہے حمزہ اور الف میں یہ فرق ہوتا ہے کہ الف کیا ہوتا ہے جس سے کوئی آ رہی ہے وائس جی تو بات چل رہی تھی اس ریت کے حوالے سے اس ریت کے اندر آپ اگر ڈھونڈنا شروع کریں گے آپ کرتے رہیں گے ہمسا زود اور راک کو آپ ڈھونڈنا شروع کریں آپ ساری زندگی لگے رہیں گے آپ نہیں ڈھونڈ پائیں گے اس میں اب ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر اصل کیا چیز ہے اصل چیز کیا ہے وہ ڈھونڈو وہ نکالو جو اصل چیز ہوگی باقی چیزیں کیا ہوں گی وہ تو ویسے اس کے ساتھ جڑی ہوئی وہ ظاہر چیزیں ان کو نکال پٹ کر کے اصل چیز نکال دو تو یہ اصل چیز جب آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو وہ آپ کے سامنے جیسے کہ آپ کہتے ہیں جی اخروٹ آپ کھانا چاہتے ہیں اخروٹ کھانا چاہتے ہیں اخروٹ کے اندر کیا ہوگا آپ کہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر جو یہ چھلکے ہیں یہ ساری چیزیں علادہ کر دو اور اصل جو اس کا اندر سے اصل چیز وہ نکالو تو وہ اصل چیز آپ کی ایسے ہی کوئی لفظ آپ کے پاس آئے گا جو لفظ آئے گا اس میں کوئی چیزیں زائد ہوں گی جن کو ہم سائڈ اور کچھ چیزیں ہوں گی جو اس کی فصل ہیں ان کو ہم نکال لیں اس کا کام کیا جائے گا یہ سارا چیزیں چلیں گی ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس وہ ہوگا اب آپ سمجھ جائیے گا کہ حرف اصلی کسے کہیں گے ہر زائد کسے کہیں گے اصلی کسے کہیں گے ہر گے دیکھیں حرف اصل کہتے ہیں جو وزن کرنے میں فا یا این یا لام کی جگہ ہو عربی کے اندر آپ نے یہ بھی چیز سمجھنی ہے کہ ایک لفظ استعمال کیا جائے گا کلمہ فا کلمہ فا اور لام فا عین اور لام یہ آپ کی ایک قسم کے آپ کے لیے طرح ہم ترازو ہوتے ہیں ترازو وزن کرتے ہیں تو ہم اس میں کہتے ہیں جی یہ ایک کلو کا وزن ہے یہ دو کلو کا وزن ہے یہ تین کلو کا وزن ہے پھر جو بھی چینی آپ نے تولنی ہے تو آپ ایک پلڑے کے اندر آپ ایک کلو وزن رکھ دیں گے اور دوسرے پلڑے میں آپ جی اس کو کے برابر کرو اس کو اس کے برابر کرو تو جب ڈالتے ہیں تو جی کہتے ہیں آپ دونوں برابر ہو گئے تو اصل جو جی، جو چیز آپ کے پاس ہوتی ہے جو جس کے ساتھ آپ کو ٹیلی کرنا ہوتا ہے چیز کو وہ آپ کو پتھر ہوتا ہے پتھر ہوگا ایک کلو کا دو کلو کا تین کلو کا اس کے ساتھ آپ نے تو وہ جس کے ساتھ آپ نے اس کو ٹیلی کرنا ہے نا وہ کیا لائے گا وہ کہ لائے گا فا آئیں اور لام مجھے میں نے کہا پتھر لے لائیں گے کہ آپ نے ہر ایک چیز کو اس کے برابر لے ایک پلڑے میں ڈالا دوسرے پلڑے میں اس کے برابر ایک اور پلڑے میں ڈالا دوسرے پلڑے میں اس کے برابر تو فا آئین اور لام وہ آپ کے مین پل ہیں اور دوسرے پلڑے کے اندر آپ نے جو چیز بھی ڈالنی ہے اس کو برابر کرنا ہوگا اس پلڑے کے ساتھ تیس کے مقابلے میں آتی جائے گی جو جو مقابلے میں آتی جائے گی کس کے مقابلے میں این اس پلڑے کے مقابلے میں آتی جائے گی تو آپ کہیں گے کہ یہ تو کیا ہوگا یہ حرف اصلی ہے اور اس کے زائد جو چیزیں ساتھ ڈالی گئی ہیں وہ زائد کہلائیں اس کو کہتے ہیں جو وزن کرنے میں پا یا این یا لام کی جگہ ہو بس جو ہر پا کی جگہ ہو اس کو کلمہ اور جو ہر کی جگہ اس کو عین کلمہ اور جو لام کی جگہ اس کو لام کہتے ہے ٹھیک ہے ہر پہنا میں نے آپ کو بتایا تھا حروف ملتے ہیں تو کیا بنتے ہیں لفظ بنتے ہیں حروف ملتے ہیں تو لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک لفظ ہے ایک لفظ کیا ہے وہ ہے نسارا نسارا نسارا ایک لفظ ہے نسارا ٹھیک ہے نسارا ایک لفظ ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی اس کو ہم کیا کرتے ہیں یہ ایک لفظ ہے نسارا یہ آپ کے پاس ایک آ گیا اور یہ آپ کا سمجھیں وہ چینی ہے یہ چینی آ گیا آپ کے پاس اس چینی کو آپ یہ تین تھیلے ہیں آپ کے پاس تین تھیلے ہیں اور ہر تھیلا آپ سمجھیں کہ ایک ایک کلو کا تھیلا ہے ایک ایک کلو مون ایک تھیلا ہے چینی کا سوت ایک تھیلا ہے اور را ایک تھیلا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ جی آپ ایک پلڑ اور دوسری طرف آپ کیا کرتے ہیں ہیں آپ تین پتھر رکھ دیتے ہیں تین پتھر ایک ایک کلو کے جو تین پتھر رکھ دیتے ہیں نون سوت کا تو نون ایک پتھر کے مقابلے میں آئے گا سوت دوسرے پتھر کے مقابلے میں آئے گا رو تیسرے پتھر کے مقابلے میں آئے گا تو نون نون شروع میں آیا تو ہم کہتے ہیں جی یہ فا کلیما ہے یہ کیا ہوگا فا کلیما یہ فا کلیما کہلائے گا یہ فا کلمہ کہلائے گا نون اور سوت یہ یہ کہلائے گا یہ آئن کلمہ کہلائے گا سوت کہلائے گا آئن کلمہ اور کا کیا گا یہ لام کلمہ کہلائے گا یعنی جو شروع والا آئے گا وہ فا کلمہ جو درمیان والا ہوگا وہ کیا کہلائے گا آئن کلمہ اور جو اینڈ والا آئے گا وہ کہلائے گا لام کلمہ تو فا فا اور لام ٹھیک ہے تو آپ کو پوچھے گا تو آپ کہیں گے یہ فا کلمہ ہے یہ اس پتھر کے مقابلے میں جس کا نام کیا ہے فا فا یہ کیا ہے یہ اس پتھر میں ہے جس کا نام ہے اور را یہ لام کلمہ ہے یہ اس پتھر کے مقابلے میں ہے جو کہ پتھر کا نام لام ہے تو یہ آپ وہ کہلاتے ہیں تو جو جو پتھروں کے مقابلے میں آگے روف اصلی روف اصلی اب کیا ہوا را کے ساتھ کوئی اور چیز آپ نے ڈال دی چینی کے ساتھ آپ نے کوئی اور تھیلا رکھ دیا کسی اور چیز کا چھوٹا سا تھیلا رکھ دیا تھیلا رکھ دیا تھوڑا لا پڑا ہوا ہے سمجھیں اس میں سے دس ٹاپیاں رکھی ہوئی آپ اب اس کے مقابلے میں جب آپ نے سمجھے پانچ ٹاپیاں اس تھیلے کے اندر کی انہیں والے پرڑے کے اندر آپ نے پانچ ٹاپیاں ڈال دی ہیں تو ظاہر بات ہے یہ کیا ہونا چاہیے پانچ ٹاپیوں کا وزن زیادہ ہو گیا آپ آپ کیا کریں گے آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا کو یہ کام کرنا پڑے گا آپ دوسری طرف دوسری طرف بھی آپ کو پانچ ٹاپیاں ڈالنی پڑیں گی دوسری طرف آپ کو کیا کرنا پڑے گا پانچ ٹاپیاں ہی ڈالنی پڑیں گی وائس اوکے اوکے ہے وائس تو آپ نے جب ایک پلڑے میں پانچ ٹافیاں ڈالی تو میں کیا کہہ رہا ہوں دونوں پلڑوں کو برابر کرنے کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا دوسری طرف بھی پانچ ٹافیاں ہی ڈالنی پڑیں گی تو ہم کیا کہیں گے یہ جو کیا ایک کلو ایک تھیلا چینی کا ایک تھیلا یہ کیا تھا کا کلیما دوسرا تھیلا این کلیما تیسرا لام کلیما اور یہ جو پانچ ٹافیاں ہیں پانچ ٹافیاں کیا کہلائیں گی یہ کہلائیں گی ہم کہیں گے یہ حروف زائد ہیں حرف زائد ہیں یہ زائد ہیں اصلی نہیں ہے اصل چیز ہماری کیا تھی اصل چیز تھی ہماری وہ جو چینی کے تھیلے تھے وہ اصل ان کے مقابلے میں اس وزن کے مقابلے میں آ گیا جو تین ہم نے رکھے ہوئے تھے تین پتھر رکھے ہوئے تھے ہم نے تین پتھر رکھے تھے اس مقابلے میں ایک ایک تھیلا آ گیا لیکن کیا ہوا کہ ایک پلڑے کے اندر ٹافیاں جب زیادہ کر دی ہم پانچ ڈال دی تو دوسری طرف بھی ہمیں کیا کرنا پڑا دوسرا کوئی پتھر تو نہیں تھا دوسری طرف ہمیں اس طرح کی پانچ ٹافیاں اسی طرح کی ڈالنی پڑی تو جو چینی کے وہ ہوں گے اور روا کا کہلائیں گے حروف اصلی اور جو باقی جو وہ کہوں گی جو کافیاں آ جائیں گی وہ آپ کہہ گے یہ حروف زائد بات سمجھ میں آ جائے کہ نہیں سمجھ میں آئے ہو گیا نا یہ تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے نا جنہوں نے پڑھا ہوا ہے جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا جن پچھلے سال نہیں پڑھا ہوا تھا ان کے لیے پچھلے سال تو میں نے جکسا فضل کی میں نے مثال دی لیکن یہ ہے کہ وہ آپ اس چیز کو ہی وہ کریں تھوڑی سی ہمت کریں گے ان شاء اللہ سمجھ میں آ جائے گی شروع میں عمومی طور سے وہ کرتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں یہ یہ یہ کلمہ کلمہ کلمہ این لام ہم نے بھی ایسے ہی پڑھا تھا کوئی نہیں بتا وہی وقت کے ساتھ سمجھ لیکن کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں خود تھوڑا سا پریشان رہتا تھا پھر اس کے میں اس لیے شروع میں یہ کرواتا ہوں تھوڑی سی چیزیں آپ کے وہ روف اصلی کیا ہوں گے روف اصلی وہ کہلائیں گے جو وزن کرنے میں فاقلمے کے مقابلے میں کی جگہ یا لام کلمے کی جگہ آئیں گے وہ حروف اصلی کہلائیں گے جو ہر فا کی جگہ اس کو کہیں گے فا کلیما جو این کی جگہ ہوگا وہ کہیں گے کلمہ اور جو لام کی جگہ اس کو کہیں گے لام کلمہ جیسے نسارا نسارا نسارا فا نسارا فا نسارا فا دیکھیں نا دونوں پڑھتے پڑھنے میں بھی ایک جیسے ہی نسارا فا نون کے نون فا کے مقابلے میں سواد ٹھیک ہے سواد کس کے مقابلے میں آئن کے مقابلے میں اور جو ہے وہ آگے آ جائے گا نسارا پارا نشہ سواد آئن کے مقابلے میں آ رہا ہے رو لام کے مقابلے میں آ رہا ہے تو ہم کہیں گے نون پاک کلمہ ہے ہاں اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہوگا موازنہ ہی کرنا پڑتا ہے اسی طرح کا آپ پتہ ہے اسی طرح آپ کو ایک چیز وہ کرنی پڑے گی ٹھیک ہے جیسے انگلش کے اندر ڈکشنری کے اندر لکھا جاتا ہے نا کہ پروناؤنسیشن کے لیے وہ خاص وہ لکھتے ہیں جی پروناؤنسیشن کے لیے مشہور مشہور جو پروناؤنسیشن ہوتی ہیں تو اس کو وہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے اس کو یو کو کیسے پڑھنا ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے تو وہ اس کے لیے خاص پروناؤنسیشن جیسے پک پک والا تو اس کے لیے خاص ایک نشانی لگائی جائے گی ٹھیک ہے لیکن بٹ کے اندر جو یو آ رہا ہے بٹ بی یو پی اس کے لیے نشانی کچھ اور ہوگی تو یہ جو چیزیں وزن آپ کو اس طرح بنانا پڑے گا اس طرح کا ہی آپ پروناسن بھی کرنی پڑے گی نہ سارا اب آگے ہر پہ زائد ہر پہ زائد کیا ہوگا اس کو کہتے ہیں جو فا آئین لام میں سے کسی کی جگہ پر نہ ہو میں نے بتایا نا ٹافی ٹافی کے مقابلے میں آ گئی ٹافی ٹافی کے مقابلے میں آ گئی ایک طرف ٹاپی ڈالی تھی دوسرے بھی ٹاپی ڈالیں گے جیسی چیز ایک طرف ڈالیں گے ویسی چیز دوسری طرف ڈالیں گے اصل تو ہمارے پاس آ گئے تھے چینی کے تھیلے آ گئے تھے وزنوں کے برابر وزن کے برابر آ گئے تھے جو ہم نے پتھر رکھے تھے ان پتھروں کے برابر آ گئے تھے لیکن ایک طرف کیا ہوئی زیادہ ہوگی جب ٹاپیاں زیادہ ہوگی ہم نے کہا دونوں پلڑوں کو برابر کرنا ہے تو بھائی اگر ادھر میں نے ٹافی ڈالی ہے تو مجھے کیا کرنا ہے دوسری طرف بھی مجھے اس طرح کی ہی ٹاپی ڈالنی پڑے گی ایک میں یہ کام کر رہا ہوں تو جو چیز اس کو کہتے ہیں جو فا این لام میں سے کسی کی جگہ پر نہ ہو اس کو کیا کہیں گے ہر زائد کہیں گے اس کو کہیں گے ہر زائد مثال اس کی دیکھیں انہوں نے کتاب میں لکھی ہے اج تانا با افطاہ تانا با اج تانا با افطا ٹھیک ہے نا با تانا با افطاہان اب ذرا آپ دیکھیں فا عین اور لام کے مقابلے میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں فا این اور لام کے وہ پتھر ہیں فا عین اور لام تو آپ کے کیا ہیں وہ پتھر ہیں تو فا کے مقابلے میں کیا آ رہا ہے جیم آ رہا ہے فا کے مقابلے میں کیا آ رہا ہے جیم فا کے مقابلے میں کیا ہے جیم ہے نا اور این کے مقابلے میں کیا ہے نون اور لام کے مقابلے میں کیا ہے با ٹھیک ہے تو فا کے مقابلے میں کیا آیا جیم ان کے مقابلے میں کیا آیا اور لام کے مقابلے میں آیا با تو گویا جین جیم نون اور با یہ تو پتھر ہیں جیم نون اور با کیا ہیں پتھر جیم نون اور با جانا با جین نون اور با یہ پتھر ہیں تو یہ کیا کہلائیں گے یہ حروف اصلی کہلائیں گے یہ کیا کہلائیں گے حروف اصلی یہ پتھر ہیں اور حمزہ ہے نا اس تانا با حمزہ ہے اور تا تا جیسے اس تالا کے اندر بھی حمزہ آیا تھا اور تا کے اندر بھی آیا تھا حمزہ حمزہ حمزہ کے مقابلے میں ہے دیکھیں ایک طرف ٹافی ہے تو دوسری طرف ہی کیا آئی ہے ٹافی آئی ہے دونوں ایک جیسے ہوں گے اجتنابا با ٹھیک ہے تا ہے ایک طرف ٹافی آئی تا کی ٹافی آئی تو دوسری طرف کیا آئی تا والی ٹافی ہے تو حمزہ حمزہ کے مقابلے میں اور تا تا کے مقابلے میں ٹافی ٹافی کے مقابلے میں اور تا این اور لام مقابلے میں جیم نون اور با کے تو یہ کیا کہلائیں گے جیم نون اور با حروف اصلیہ کہلائیں گے اور حمزہ اور تا کیا کہلائیں گے حروف زائدہ کہلائیں گے حروف زائدہ جیم نون اور با اصلی اور حمزہ اور تا زائدہ کہلائیں گے یہ انشاءاللہ شاء آپ کو سمجھ آئے گی آپ فکر نہ کریں یہ آپ کو سمجھ آئے گی کیسے سمجھ آئے گی یہ ابھی انشاءاللہ یہ تو ہم کام کریں گے سخت میں یہ تو سیکھنا ہے ہم نے سخت میں ہم نے یہ تو سیکھنا ہے کہ حروف اصلی حروف زائدہ کی پہچان کرنی ہے ہوں تو یہی تو چیز یہ تو سیکھیں گے انشاءاللہ یہی تو کام ہے سرف کا فائدہ ہی تو آئے گا آپ اگر پہلے سے ہی آپ کو پتا ہے تو سرف پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے پھر کیا ضرورت ہے یہی بتایا جائے گا کہ بھئی یہ یہ کیسے وزن آپ نکالو گے وزن کیسے نکالنا ہے ابھی صرف آپ کے لیے جو کام کی چیز ہے بس آپ نے اتنی بات یاد رکھنی ہے جو فا این اور لام کے مقابلے میں آئیں گے وہ تو کیا آئے گا ٹھیک ہے وہ کیا ہوگا وہ آ جائے گا فا عین اور لام کے مقابلے میں آئے گا وہ کہلائے لائے گا آپ کے لیے روف اصلیہ اور جو ان کے علاوہ آئے گا ٹافیاں ٹافیاں کے مقابلے میں وہ روف زائد کے لائیں گے اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں اس کی مثالیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ اب آپ مثلا میں آپ کے لیے کیا اس کی مثال دیتا ہوں اس کے اندر جیسے مثال میں دیتا ہوں ازرف ازرف ٹھیک ہے ازرف ازرف میں نے آپ کو مثال دی ازرف ہم نے پڑھا امر کے اندر امر میں پڑھا نا ازرف یہ کیا مطلب ہے ٹو مار ازرف کا مطلب ہے مار ٹھیک ہے ازرف ازرف ہے یہ ازرف کا وزن میں نے نکالا اف ایل ازرف اف ایل ازرف اف ایل تو زعد را اور با فا عین اور لام کے مقابلے میں آئیں گے زواد را اور با فا عین اور لام کے مقابلے میں آئیں گے کیا کہلائیں گے حروف اصلیہ اور حمزہ حمزہ پہ کے مقابلے میں حمزہ حمزہ کے مقابلے میں وہ کیا کہلائے گا حرف زائد وہ کہلائے گا حرف زائد کہلائے گا حمزہ جو ہے اور باقی تین کیا کہلائیں گے حروف اصلیہ کہلائیں گے زعاد را اور با سنگ وہ فا عین اور لام کے مقابلے اس کی ساری مثالیں پڑھتے جائیں گے ساتھ ساتھ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اج اس با کے وزن پر تو کہتے ہیں کہ اس میں جیم ساکن پانچ جگہ ہے نون مفتو نون مفتو سے کیا مراد ہے نون کے اوپر فتح ہے عج نون کے اوپر مفتو ہے تو وہ این نون مفتو این مفتو کی جگہ ہے اور با مفتو لام کی جگہ ہے با مفتو کیا ہے لام کی جگہ ہے بس جیم نون اور با ہر اور باقی حرف یعنی حمزہ اور زائد ہے اس آپ کے اندر حمزہ اور زائد ہے یعنی جو حرکت ایک طرح آ رہی ہے نا وہی حرکت بھی آپ اس طرح کی لے کر آئیں گے اس کو ہر طرح سے اس طرح بنانے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے اس کو ہر طرح سے ایک جیسا ہی بنائیں گے اس دونوں کریں گے تو یہ آپ کے پاس حروف اصلی اور روف زائد آئیں گے اس کو آپ نے ابھی جیسا لگانا ہے یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ شاء آپ کو سمجھ آنا شروع ہوگی یہ تو ابھی اس لیے صرف ایک یہ تو اصطلاحات تھی نا اصطلاحات تو یہ اسٹارٹنگ میں بتا دیا گیا پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے انشاءاللہ وہ ہوتا جائے گا اجتانا با نبا ہو جائے گا نا مشکل تو نہیں ہے آپ لوگوں نے تھوڑا سا میرے ساتھ تیز چلنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے تھوڑا سا میرے ساتھ تیز چلنا ہے میری کے کیونکہ میرے پاس ہے اس کے علم صرف اولین کے اندر یہ دونوں میرے پاس ہیں آخرین کے اندر تیسری وہ جو ہے اس کے علاوہ پھر مجھے اجرا بھی کروانا ہے اجرا بھی کروانا ہے آپ لوگوں کو اور ساتھ ہی ناف کا بھی سبق ہے اس میں بھی اجرا ہے پھر اس کے علاوہ جو ترجمہ ہے وہ بھی ہے تو آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے کریں گے مشکل نہیں ہے یہ بہت دیکھ رہے ہیں ہم نے جو کتاب پڑھی ہے وہ اس کے میرے خیال میں جو کتاب ہے جو ہم نے پڑھی ہے وہ نو سو سفوں کی کتاب ہے نو سو سفوں کی تقریباً میرے خیال میں مجھے یاد پڑتا ہے نو سو یا آٹھ سو اس طرح کے اندر تو وہ تو یہ آپ صرف سفے کتنے ہیں اس کے اندر اڑتالیس سفے ہیں ٹوٹل اچھا تو یہ تو اس لیے کوئی وہ نہیں ہے تو بالکل کتاب ہے بالکل تین دن میں ختم ہو جانی چاہیے دن میں ختم ہو جانی چاہیے ہم کیوں اس لیے کہ بس اس کے اندر سے اس وجہ سے کہ یہ جو ہے آپ کو ایک وہ کرنی ہے تھوڑا سا آپ کو چلانا ہے بس اس کے اندر چلانا ہے آپ لوگ چل پڑے پھر انشاءاللہ شاء اللہ آہستہ آہستہ جب چل پڑیں گے پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ قرآن مجید کو پڑھتے جائیں گے ساتھ ساتھ اور سمجھتے جائیں گے قرآن مجید سے انشاءاللہ میں آپ کا اقرا بھی کروایا کروں گا کہ یہ نکلوانا یہ اس کا کیا مطلب کیا ہے کیسے ہوتا ہے سارا کا سارا اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن انشاءاللہ قرآن مجید کے حوالے سے قرآن مجید کو وہ دیکھے کہ جی چلے جی بتائیے یہ کیا ہے اس طرح ان شاء اللہ حدیث سے بھی وہ کریں گے حدیث کو بھی حدیث جو ہیں ان کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اجرا ان شاء اللہ تیل بناتے ہیں نا ابھی یہ ایک ہو جائے نا تو وہ تو ادھر ہی وہ کرے گا اس دفعہ ان شاء اللہ انشاء اللہ وہ ہو جائے گا قرآن کی تفسیر انشاءاللہ اللہ شروع کریں گے پچھلے پارے کی تفسیر ان شاء اللہ نے شروع کرنی ہے لیکن آپ لوگ تھوڑے سے ذرا ایک دفعہ ایک پٹڑی پہ چل پڑیں وہ چل پڑے پٹڑی پہ چلانا نا ایک دفعہ جب آپ کی گاڑی چل پڑے گی پھر آہستہ آہستہ ان شاء اللہ خود بخود چلنا شروع ہو جائے گی پھر ان شاء اللہ قرآن مجید کو بھی ساتھ ساتھ شروع کروں گا قرآن مجید کا تیسواں پارا ساتھ ساتھ شروع کریں گے لیکن آپ لوگوں نے تھوڑی سی ہمت کرنی ہے یہ ساتھ کرنا ہے تاکہ یہ ہمارا کام ہو جائے اور بھاگنا نہیں ہے کسی نے بھاگنا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے کہ جی کیسے چلے گا کیا ہوگا کوئی مشکل کوئی مشکل نہیں یہ کہنا کہ یہ مشکل چیزیں ہیں ہم کیسے کریں گے بہت آسان اور ہاں۔ میں ان اتنا ہی آپ کو دوں گا ڈالوں گا جتنا آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں اٹھا سکتے ہیں اس سے زیادہ میں نہیں کروں گا کہ آپ اس سے بڑی مشکل مشکل چیزیں آسان آسان تو یہ انشاءاللہ شاء آپ لوگ کریں گے ٹھیک ہے جی کوئی اور کوئی کوشچن وغیرہ ہو خاصا کی ہدایت الناب میرے خیال میں شاید حضرت قرآن فورم جو ہے نا وہ پڑھائیں گے ہدایت الناب حضرت قرآن فورم شاید وہ پڑھائیں گے میرے خیال میں خاصا کی جو ہے خاصا کی ایک بھائی نے مجھے ہوا محمد زید بھائی ہو سکتا ہے سن بھی رہے محمد زید بھائی وہ بےچارے مجھے پچھلے سال سے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مجھے پڑھائیے آپ کتاب تو انشاءاللہ زید بھائی انشاءاللہ میں جو بعد انشاءاللہ آپ کو میں شرح جامع انشاءاللہ شروع کرواؤں گا پھر انشاءاللہ بڑی عید کے بعد بس آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ خیر وافیت والا معاملہ رکھیں تو بڑی عید کے بعد انشاءاللہ شاء زکوٰۃ کا مسئلہ مجھے نہیں پتا زکات کا مسئلہ کون سا آپ نے پوچھا تھا ٹھیک ہے تو ان شاء اللہ ان کو شرح جامعی میں ان شاء اللہ شروع کرواؤں گا بڑی عید کے بعد زید بھائی کو ان شاء اللہ محمد زید نہیں اس میں پھر ٹائم زیادہ نہیں ہوگا ٹائم ہم تفصیل کو ہم تھوڑا تھوڑا ہوگا کر رکھیں گے ٹائم ہم جب تفصیل ان شاء اللہ بھی شروع کریں گے تو میرے پاس ایک ہی گھنٹہ ہے ساڑھے سات سے ساڑھے آٹھ بس میرے پاس یہی ہے ساڑھے سات سے ساڑھے آٹھ میں نے صرف اس کلاس کی وجہ سے جو وہ میں نے چھوڑے ہیں صرف اس کلاس کی وجہ سے ورنہ مجھے بلایا تھا تو مجھے بلایا تھا کسی نے مدرسے کے اندر جی شام تک پڑھانے کے لیے ٹھیک ہے تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ جی آپ ہمیں آ کے پڑھائیں اور وہ یہی تھا کہ وہ ایسے لڑکے ہیں جو جنہوں نے وہ پڑھی ہوئی انگلش انگریزی تعلیم والی تو ان کے لیے بلایا تھا ایک جگہ کے اوپر لیکن میں نے صرف اب یہی تھا کہ میری کلاس تھی پھر میں نے وہ چھوڑ دی وہ جگہ زکاط جو دی جاتی ہے وہ بالغوں کو دی جا سکتی ہے یہ یاد یاد رکھیے جو نابالغ اگر قریب البلوغ ہے اس کو زکات دی جا سکتی ہے لیکن اگر بالکل نابالغ بچہ ہے وہ چھوٹا سا اس کو زکات نہیں دی جاتی ٹھیک ہے تو زکات اگر تو بچے بچے ایسے ہیں کہ جو قریب البلوغ ہیں ان کو زکوٰۃ دے دیے تو زکات ادا ہو جائے گی لیکن اگر قریب البلوغ بھی نہیں ہے بہت چھوٹی تین سال کا بچہ چار سال کا پانچ سال کا چھ سال کا بچہ ہے اس کو زکات دیں گے زکات ادا نہیں ہوگی قریب البلوغ شرط ہے بعد میں کہا بالغ لیکن قریب البلوغ بھی ہو تو زکات ادا ہو جائے اس لیے بالغ کو زکات دینی چاہیے یا قریب البلوغ ہو صنعت وفاق کی نا آپ لوگ پیپر دیں گے آما کے پیپر دیں گے تو وفاق کی صنعت ملے گی نا پھر وفاق کے آپ لوگ پیپر دیں وفاق کے انشاءاللہ پیپر دیں آپ لوگوں کو کر دیا جائے گا کہ آپ لوگ وفاق کے پیپر دے دیں تو انشاءاللہ جو ہے صنعت وفاق والی مل جائے گی پھر اس کی ترتیب بن جائے گی انشاءاللہ کوئی کوئی جیسا بھی ہوگا لیکن یہ آپ لوگ سبق وغیرہ پڑھتے رہیں ترتیب سے آتے رہیں باقی جو چل رہے ہیں چلتے رہیں گے دیکھیں ہاں پیپر دینا اس لیے کہا جاتا ہے کہ پیپر اس لیے دے دیں ایک پیپروں سے بندہ بہت کچھ سیکھتا ہے پیپروں سے آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے اگر آپ پیپر نہیں دیں گے نا تو آپ ٹھیک ہے آپ وہ ویسے پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے لیکن آپ کے اوپر ایک خوف نہیں ہوگا جب پیپر کا خوف ہوتا ہے تو انسان بہت کچھ سیکھتا ہے اس کے اندر تو اس لیے پیپر دینا اچھی بات ہے جب آپ پڑھ رہی ہیں تو پھر پیپر بھی دیں پیپر بھی دے دیں اچھی بات ہے ہر جگہ کے اوپر جو بھی کورس ہیں وہاں پہ ہمیشہ ٹیسٹ ہوتے ہیں چھوٹے موٹے ایک ٹیسٹ لیے بعد میں پوچھ لیجیے گا میرا ٹائم مکمل ہوگا ساڑھے آٹھ بجے تو ناپ کے متعلق جو سوال ہو وہ بعد میں پوچھ لیجیے گا ناپ کے متعلق جو سوال ہو انشاءاللہ وہ پھر انشاءاللہ ہفتے کو ہمارا ہاں، جو بیان اصلاحی بیان ہوگا ہفتے کو ہفتے کو اسلائی بیان انشاءاللہ شاء تقریباً سوا دس بجے ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ بیان ہفتے کو سوا دس بجے میرا انشاءاللہ جو بیان ہوتا ہے وہ سوا دس بجے ہوگا ہفتے کو ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم